اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے